تاؤس نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی آپ نے فرمایا ہر مسلمان پر اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ وہ ہر سات دنوں میں کم سے کم ایک بار نہائے اپنا سر اور اپنا جسم دھوئے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار نو سو تریسٹھ